سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت اور اگر اہل دوزخ میں سے ہو تو دوزخ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہا پھر کہا جاتا ہے یہ تمہارا وہی ٹھکانہ ہے جس کی طرف قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھا کر لے جایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو بارہ